اور سورہ بنی اسرائیل بالکل مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی سورہ کہاں اس کے ذرا پہلے نازل ہوئی اور سورہ مریم جو آپ نے پڑھی وہ اس سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ کہاں سورہ مریم سے پہلے نازل ہوئی یعنی الٹی ترتیب ہے نزول کی ترتیب پہلی ہے اور جو آج آپ پڑھ رہے ہیں وہ ترتیب بعد کی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا زبردست آپ اس میں ربط ہے ہمارے استاد نزول کی ترتیب اور جو لوہے محفوظ کی ترتیب ہے اس کو یوں حصی مثال سے سمجھایا کرتے تھے فرمایا جس طرح آپ نے گھر بنایا اور اس میں ہر چیز کو آپ نے اپنی جگہ پر رکھ دیا اب آپ دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں دوسرا گھر بنایا ہے تو ایک ایک چیز کو وہاں آپ ضرورت کے مطابق لیتے آئیں گے آپ کو ضرورت پڑی پلیٹ کی تو پلیٹ لے آئیں ضرورت پڑی آپ کو چمچے کی چمچہ لے آئے ضرورت پڑی آپ کو دیکھے کی دیکھ لے آئے لیکن جب آپ کا گھر بن جائے گا تو اس کے بعد آپ چیزوں کو اس طرح سیٹ کریں گے جس طرح وہاں سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی قرآن کریم نازل ہوا اس طریقے سے مگر سیٹ یوں ہوا اور دیکھیے کہ زبردست آپس میں اسی طرح جوڑ گزشتہ سورت سورہ مریم کے اندر تفصیلی تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کا اور ضمنی تذکرہ کئی انبیاء کرام کا اور انبیاء کرام کا تذکرہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد قوم نے نہیں مانا اور قوم پر عذاب آ گیا نہ اس طرح نہیں بلکہ دوسرے ڈنگ سے انہوں نے دعوت دی ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے وہ پھر کس طرح بگڑے اس کو بیان کیا گیا اور ان کو اس دعوت کے راستے میں کیسی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گھر کی مخالفت گھر چھوڑنے پڑے وطن سے بے وطن ہونا پڑا وغیر ذالی کا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اس صورت میں اس کے مقابلے میں یہی بات پیش کی جا رہی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جلیل القدر پیمبر ہیں بعض حضرات نے چار بڑے پیمبر گنے ان میں دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ویسے اکثر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گویا پوری پروردگار کی کائنات میں تیسرے نمبر پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا مرتبہ کتنا بڑا مقام ہے ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑی کیا کیا تکلیف اٹھانی پڑی اس صورت کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور اس میں ان کے پیدائش سے ذکر کیا جائے گا اور یہ دو ہی مقام پر ہوا ایک یہاں ہے اور دوسرے سورہ قصص کے اندر بیس میں پارے میں آ رہا ہے اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں بگاڑ کس طرح پیدا ہوا اس بگاڑ کو بیان کیا جائے گا اور یوں مقابلہ ہوگا اس صورت کا کہ اس میں تو انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے بزرگ ہستیاں تشریف لے گئیں خلف تو ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے اس صورت میں بتایا جائے گا کہ ضروری نہیں کہ وہ ناخلف بعد میں پیدا ہو کبھی کبھی ان کے سامنے بھی ناخلف پیدا ہوئے چنانچہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ این ممکن ہے کہ انبیاء کرام کی موجودگی میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافق پیدا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری اور اس کے چیلے منافق پیدا ہوئے اور آپ کے زمانے میں عبداللہ ابن ابئی گویا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عبداللہ ابن ابئی تھا سامری اس کا تذکرہ ہوگا اور اس کے بعد پھر آخر کے ایک دو تین تین رکوعوں کے اندر آخرت کا تذکرہ کیا جائے گا اور پھر انسان کی گمراہی کا اصل سبب شیطان کا ورغلانہ بیان کیا جائے گا سورہ تاہا میں نے عرض کیا کہ سورہ مریم سے اندازہ کیا گیا کہ پہلے نازل ہوئی بعد میں کہا بعد میں نازل ہوئی جن لوگ کہتے ہیں پہلے وہ اس کے مضمون کو کچھ دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں بعد میں اس کی یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھ نبوی میں ایمان لائے ہیں اور جب وہ ایمان لائے ہیں اس وقت میں انہوں نے سب سے پہلے سورہ تاہا پڑھی ہے ان کا واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں سب کے ذہن میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے پھر معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں تو پہلے ان سے ملنے گئے پہلے بہنوئی کی خبر لی بہنوئی کو چھڑانے کے لیے بہن آئی ان کی بھی پٹائی کی لیکن وہ جب وہ لہو لہان ہو گئے تو وہ بھی غصے میں بھر گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہم مسلمان ہو گئے کیا کر سکتے کر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا کچھ احساس ہو گیا اس شرمندگی سی ہوئی کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تم پڑھتے کیا ہو تو بہن نے کہا کہ اس طرح نہیں پہلے نہا کر کے آؤ غسل کر کے آؤ پھر تجھے دکھاتی ہوں جب وہ نہا کر کے غسل کر کے آئے تو سب سے پہلے جو خوراک دکھائے گئے ان کے اوپر سورے تاہائی لکھی ہوئی ہے تاہا مان ضلع علی کل قرآن علی اور پھر حضرت خباب ابن برت رضی اللہ تعالی جو اندر کہیں چھپ گئے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے فرمایا بشرا یا عمر عمر تجھے مبارک ہو تیرے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار مکہ میں دو شخص ہیں ایک عمر ہے ایک عمر ہے ان دونوں میں سے جو تجھے پسندیدہ ہو اس کو ایمان عطا فرما اس کے ذریعے سے ایمان والوں کی طاقت کو اور بڑھا دے ایمان والوں کو مضبوط فرما دے حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا کیا انداز تھا سورت کا جو حضرت عمر نے پڑھا اور ایمان نصیب ہوا آپ بھی پڑھیے دیکھیے کیا انداز ہے تو حروف مقطعات ہیں جن حضرات نے کہا کہ یہ یہ پروردگار کے صفاتی نام ہیں وہ اسی اعتبار سے تلاش کرتے ہیں کہ پروردگار کے کیا کیا نام ہو سکتے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے جو حضرات کہتے ہیں کہ اس میں خاص مضمون کی طرف اشارہ ہے وہ اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقا طاہا ما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن لتشقا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مشقت میں پڑھنا کیا مطلب تھا تین معنی ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ جب وہی نازل ہوتی تھی آپ پر بہت گرانی ہوتی تھی اس کو فرمایا گیا اور دوسرے یہ بھی مشقت میں پڑھنا کہ قرآن نازل ہوا آپ اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے سخت پریشان کہ اس بڑی ذمہ داری کو میں کس طرح ادا کروں گا جس کو آپ سورے کہاں میں پڑھ چکے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس قدر پریشان اللہ نے فرمایا قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ اتنے مشقت میں پڑ جائیں یہ تفسیر اگلے مضمون سے زیادہ جڑتی ہے یخشا یخشا یخشا مگر یہ نصیحت ہے ہے اس شخص کے جو پروردگار سے ڈرتا ایک نصیحت ہے جو قبول کر لے وہ بڑھ کر کے قبول کر لے اور جو نہیں مانے گا آپ اس کے لیے اتنے پریشان نہ ہوں تیسری تفسیر کہ آپ جو رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس کے اوپر مشرقین مذاق اڑاتے تھے کہ ان پر قرآن کیا نازل ہوا مصیبت نازل ہو گئی رات رات کھڑے رہتے ہیں قرآن کریم نے کہا ما انزلنا علیک القرآن تشقا ہم نے آپ پر قرآن نہیں نازل کیا لتش تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں الا تزرا لمن یکشا مگر تزکرا نصیحت کرنے کے لیے مفول لہو ل کے اوپر آتا ہے چونکہ وہ بھی لی کے ذریعے سے مفول لہو مگر نصیحت کرنے کے لیے لمن یخشا اس آدمی کے واسطے جو ڈرتا ہے اور جو نہیں ڈرتا قیامت سے نہیں ڈرتا اب آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو کوئی فرق نہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا نازل کیا ہوا ہے ممن اس کی طرف سے خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا اس ذات کی طرف سے یہ اترا ہوا ہے یہ اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے مکہ کے مشرق یہی کہتے تھے کہ بنایا ہوا ہے الرحمن جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے علم عرش استوا عرش کے اوپر استوا اس نے تجلی فرمائی مستوی ہوا اس کی تفصیلی بحث گزر گئی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وما تحت سرا اور جو کچھ سرا کے نیچے ہے سرا کس کو کہتے ہیں گیلی مٹی کو نمناک مٹی جس میں تھوڑا بہت کچھ پانی کا اثر ہو زمین کی تہ اس کے نیچے کا حصہ اس سے جو نیچے کا ہے وہ بھی اسی کا ہے آسمانوں کے اوپر جو وہ اس کا زمین کی نیچے جو وہ اس کا زمین کے اوپر جو وہ اس کا وما بینہما ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اس کا یہ تو اس کی قدرت ہے علم اس کا وَإِن تَجْحَر یہ دونوں صفتیں ہمیشہ اکٹھی بتائی جاتی ہیں وَإِن تَجْحَر اس لیے کہ قدرت بغیر علم کے کسی کام کی نہیں اور علم بغیر قدرت کے کسی کام کا نہیں آپ کے پاس معلومات ہیں کہ آپ کا دشمن وہ باہر کھڑا ہے مگر آپ کی ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی ہیں آپ کو علم ہونے سے کیا فائدہ آپ کو طاقت ہے بہت بڑی مگر آپ کو معلوم نہیں آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے وہ آپ کا کام تمام کر دے گا آپ کی طاقت کس کام کی یہ دونوں صفتیں اکٹھی ہوتی ہیں وَإِن تَجْهَرْ اور اگر تُو زور سے کہے بالقولی بات کو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ تو بے شک وہ جانتا ہے فر پوشیدہ بات کو وَأَخْفَ اور اس سے بھی پوشیدہ کو یعنی جو بولی جائے اس کو بھی جانتا ہے اور جو نہ بولی جائے دل میں رکھی جائے اس کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں وہ اللہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں وہی ہے لہ الاسماء الحسنہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں ایک نام ابھی اوپر گزرا الرحمن الرحیم نام تو اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں مگر اس کا کوئی پارٹنر اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى یہ آپ کو پیغام ملا ہے اللہ لا الہ الا ہوں کی دعوت دینا دنیا کو اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام مل چکا آپ کو پہنچی ان کی خبر وَحَلَّتَا کا حدیث موسیٰ اور کیا پہنچی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ادھر آ نہ جب دیکھا انہوں نے ایک آگ کو اور کب دیکھا تھا یہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بات کو شروع کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے مدین سے واپسی کو شروع کیا جاتا ہے اور کبھی سیدھا ان کا طور پر جانے کو بیان کیا جاتا ہے یہاں بات تو شروع کی تور پر جانے کی لیکن پیدائش کو بھی آگے بیان کیا جائے گا اور سور قصص میں بات ہی پیدائش سے شروع کی جائے گی ادھر نارا جب دیکھا انہوں نے آگ کو کب دیکھا میں عرض کر چکا جب وہ تور سے پہلے ان سے قتل ہو گیا وہ مدین چلے گئے پھر وہاں رہے آٹھ سال یا دس سال وہاں سے پھر واپس لوٹے اپنے بچوں کو لے کر اب مصر جانا چاہتے ہیں تو اچانک راستے میں ان کی بیوی بیمار ہو گئی اور بہت زیادہ تاریخی ہوگی ان کے پاس آگ بھی نہیں اوپر سے بارش بہت زیادہ برس رہی ہے پریشان ہوئے اس پریشانی میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آگ نظر آئی اس کے لیے فرمایا ازرا نارن جب انہوں نے دیکھا ایک آگ کو فقال علی اگلی ہی تو کہا انہوں نے اپنے گھر والوں سے ام کسو تم ٹھہرو یہ جمع کر دی ہے اس پر ایک بحث ہے کہ ان کے ساتھ تو صرف ان کی بیوی تھی تو جمع کا سیدھا کیوں استعمال ہوا جواب یہ ہے کہ بیوی ہی تھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بیوی ہوگی ساتھ میں بچے بھی ہو سکتے ہیں ساتھ میں کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے اور بعد نے یہ بھی کہا کہ بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کو لینے کے لیے مدین گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں واللہ والا ہم کسو ٹھہرو تم انی آنستو بے شک میں نے دیکھا ہے نارم آگ کو لعلی آتیکم کم شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس منہا اس میں سے بھی قبص کسی انگارے کو او اجد علی ناری ہدا یا پاؤں میں علی ناری آگ پر ہدن راستہ ہدایت پاؤں رہنمائی پاؤں وہاں سے مجھے پتا چل جائے کہ راستہ کدھر ہے اس سے معلوم ہوا کہ راستہ بھی بھول گئے تھے فلم آتا لیکن کبھی کبھی راستہ بھولنے میں ہی فائدہ ہے یہ کیسا راستہ بھولے کہ اصل راستہ ملا اور یہ اصل راستہ ہی دکھانے کے لیے راستہ بلایا گیا فلما آتا اور تو جب آئے وہ ہاں اس آگ کے پاس نو دیا آواز دی گئی یا موسا اے موسا علیہ السلام انی انا رب بے شک میں تیرا رب ہوں فخلا نہ تو اتار دے تو نہ کا اپنی دونوں جوتیوں کو ان قبل واد المقدس توا بے شک تو توا کی مقدس وادی میں ہے میں تیرا رب ہوں اتار دے دونوں جوتیوں کو ان قبل واد المقدس توا بے شک آپ توا کی وادی میں ہے روایتوں میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا قریب پہنچے کہ ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن عجیب حال ہے کہ جتنی آگ تیز ہوتی جاتی ہے اتنے اس کے پتوں کی ہریالی بڑھتی جاتی ہے اور وہ آگ کے قریب ہوتے ہیں مگر آگ اور دور دور ہوتی نظر آتی ہے مگر آگ کے اندر ایک کشش ہے اس کے اندر ایک کھچاؤ ہے کوئی چیز ان کو کھینچے جا رہی ہے اپنی طرف تو اچانک پریشان ہوئے یہ کیا ہوا اندر سے آواز آئی انی انا ربک میں تیرا رب ہوں اندر سے میرے سے غلط بات نکلی کہاں سے آواز آئی ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کچھ معلوم آواز کدھر سے آ رہی ہے انا ربک بے شک میں تیرا رب ہوں فخلعنا اللہ اتار دے تو اپنی جوتیوں کو ان بالواد المقدس دل توا یہ میری تجلی ہے اور جہاں میری تجلی پڑتی ہے وہ مقدس جگہ بن جاتی ہے تو توا کی مقدس وادی کے اندر ہے توا کس کو کہتے ہیں اسی تور کا نام کبھی قرآن کریم تور کہتا ہے کبھی تور سینا کہتا ہے کبھی سینا کہتا ہے اور یہاں پر توا کہا تو کی مقدس وادی میں ہے وہ نختر اور میں نے تجھے چن لیا ہے فستمع لما یوحا کان لگا کر کے سنیے لما یوحا جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے وہ اس وقت میں بھی جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے اور سارے نبیوں کی وحی کا نچوڑ کیا ہے جب بھی وحی کا تذکرہ آتا ہے فور قرآن کریم کہتا ہے کیا مشن لے کر کے آئے انبیاء اننی ان اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اللہ اکبر کیا مزہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر لا الہ الا انا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے فاعبدنی تو تو میری ہی عبادت کر وقتیم الصلاح اور نماز کو قائم کر لی ذکری میری یاد کے لیے ان آتیا بے شک قیامت آنے والی ہیں لیکن کب آئے گی کتنے دن رہ گئے ہیں یہ میں کسی کو بتاتا نہیں اکاد اس قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کر کے رکھوں لتجزا کل نفس تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو بما تسعا اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے ہر جان کیا کوشش کرتی ہے کیا محنت کرتی ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے اس لیے میں نے قیامت کو چھپا کر رکھا مطلب ہر آدمی یہ سوچ کر محنت کرے کہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہے اور اس طریقے سے محنت کرے کہ جیسے آخری دن والا محنت کرتا ہے پھر اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا لی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا ماتا فَلَا سنہا فلا فَلَا کا تو نہ روک دے تجھ کو عنہا اس سے کس سے ہاتھ کا مرجع قیامت قیامت کے ماننے سے تجھے روک نہ دے کچھ ایسی طاقتیں ملا یؤمن بہا جو نہیں مانتا ہے قیامت کو جو قیامت کو نہیں مانتا وہ دوسروں کو بھی کنفیوژن میں مبتلا کرتا ہے نہ روک دے تجھ کو قیامت سے یعنی قیامت پر ایمان لانے سے اور اس کی تیاری کرنے سے ملا یؤمن بہا جو ایمان نہیں لاتا ہے قیامت کے اوپر انبیاء کرام پہلے دن سے ہی جو ایمانیات کی باتیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلے دن ہی سے معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کو سنایا جا رہا ہے امت کو بتایا جا رہا ہے فلا یسو نک تو چاہیے کہ نہ روک دے تجھ کو انہا اس سے من یو یؤمن ہاں جو ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے اوپر وہ تباہ ہوا ہو اور جو پیچھے چل چکا ہے اپنی خواہشات کے فتردا پھر وہ ہلاکت کے گڈھے میں گر جائے گا تردا ردی یردا ہلاکت کے گھڑے میں گرنا وما ما تل کبھی یمینک یا اور اس کلام کے بعد فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے پروردگار کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ایسی لیکن اگلی بات کی تمہید کے لیے ایسے بھی تو معجزہ دکھا سکتا تھا وما تل کبھی اور کیا ہے تیرے دانے ہاتھ میں یا اے ایمو علیہ السلام قال نہیں آسایا فرمایا یہ میری لاٹھی ہے اتوکو علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس کے اوپر بِهَا عَلَى غَنَمِ اور میں جھاڑتا ہوں پتے اس کے ذریعے سے عَلَى غَنَمِ میں اپنی بکری پر اپنی بکریوں پر ولی فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى اور میرے لیے اس میں مَعَارِبُ اُخْرَى بہت سارے دوسرے فائدے ہیں یا مُوسَى فرمایا ڈال دیجئے اس کو نیچے ہے موسیٰ علیہ السلام آپ نے بڑے فائدے بیان کیے اور یہاں علمی نقطہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کیا ہے اتنا کافی تھا لاٹھی ہے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن بات کو لمبا کیوں کر رہے ہیں پروردگار نے ایک بات پوچھی تو اگر سیدھا اس کا جواب دے دیں گے بات ختم ہو جائے گی لمبی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے بات کرنے کا مزہ نصیب رہے مزہ حاصل رہے ہیا کایا یہ میری لاٹھی ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اس کے ذریعے سے بکری کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور بھی کچھ فائدے ہیں حالانکہ فائدے پوچھے نہیں گئے تھے اور فائدے گنوائے بھی گئے اس لیے تاکہ اگلی بات اس کے اوپر مرتب ہو اگلی بات کیا ہے کہ تم اس کے اتنے فائدے بیان کرتا ہے یہ فائدے تب تک ہیں جب رب چاہتا ہے اور جب رب نہ چاہے تو پھر یہ فائدے نہیں ملتے ہیں قال القها فرمایا ڈال دیجئے اس کو یا موسی موس علی اسلام ف الفاح تو ڈالا السلام نے اس کو فاذا هي حیتن تسعى تو اچانک وہ سانپ ہو گئی تسعى جو دوڑ رہا تھا <coughs> پیچھے عرض کر چکا میں کہ قران کریم اس لاٹھی کو کبھی کہتا ہے الا بن گئی اور کبھی کہتا ہے پرتیلا پتلا سانپ جو دوڑتے ہوئے نظر بھی نہ آئے اور کبھی کہتا ہے حیت لمبا سانپ اصل میں یہ ساری باتیں اکٹھے کر کے بتانا چاہتا ہے کہ وہ لمبائی کے اعتبار سے بہت لمبا اور موٹائی کے اعتبار سے ازہاں مگر اتنا تیزی سے دوڑنے والا کہ جیسے کہ پھرتیلا پتلا سانپ جو نظر بھی نہ آئے چونکہ ایک ہی سانپ میں یہ ساری صفتیں نہیں ہوتی اس لیے اس کو بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام پکڑ اس کو ولا تخف اور مت کر تو کیا ڈر رہے تھے آ رہا ہے آگے ول ولم یعقب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس کو دہا بنے ہوئے ایسے منہ کھولے ہوئے تو بھاگے ولم یعقب اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا ولا تخف فرمایا ڈریے نہیں خود ہاں، پکڑ لیجئے اس کو انی لا یخاف لدی المرسلون وہاں ہے میرے پاس پیمبر ڈرا نہیں کرتے آپ کیوں ڈر رہے ہو پکڑو اس کو سن دعا سیرت حل دلہ آپ کہیں گے علیہ السلام کو ڈر کیوں لگا اس لیے کہ بشر ہیں انسان ہیں اور انسانی تقاضوں سے دو چار ہوتے ہیں اس طرح انسانوں کو بھوک لگتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگتی ہے انسانوں کو پیاس لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو لگتی ہے انسان ڈرتے بھی ہیں ان حالات کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرتے ہیں لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا پکڑ اللہ اکبر روایتوں میں آتا ہے پھر کیسے پکڑا جو اس کا منہ ایسے کھلا ہوا تھا اس سے جبڑوں میں سے پکڑ لیا اس کو جب اللہ نے فرمایا پکڑ تو دل تو کچھ ہی نہیں سنر دہاں سیرت حل قریب ہم پلٹ دیں گے اس کو لوٹا دیں گے اس کو پہلی حالت پر پہلی سیرت پر پہلی شکل پر ایک معجزہ مل گیا وزم ید کا اور ملائیے یدکا اپنے ہاتھ کو ہلا جناحی کا اپنے پہلو کے ساتھ تخرج بیضا نکلے گا سفید ہو کر من غیر سو بغیر کسی بیماری کے آیتن اخرا یہ دوسری نشانی ہوگی اور یہاں بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ زبردست اعجاز ہے اور ان بد باطن لوگوں کے لیے زبردست تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نوز باللہ پرانی کتابوں کو دیکھ کر کے لکھا گیا ہے تو پرانی کتابوں میں یہود منحوس نے یہ لکھ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک ہی تھا وہ تھا آساء موسیٰ اور جو ان کا ہاتھ چمکتا تھا وہ کوئی بیماری تھی ان میں اس بیماری کی وجہ سے برف کی بیماری کی وجہ سے چمکتا تھا قرآن کریم نے کہا من غیر سو بغیر کسی بیماری کے چمک رہا ہے کیا نبی کی طرف غلط بات منسوخ کر رہے ہو آیتن اخرى یہ دوسری نشانی ہے مینوریا کا من الْكُبْرَى اور ایسا کیوں ہوا لنوریا کا تاکہ ہم دکھائیں آپ کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے الکبرا بڑی بڑی نشانیاں اپنی بڑی بڑی نشانیاں تجھے دکھانا چاہتے ہیں ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اپنے ہاتھ کو ملا جناحی کا اپنے پہلو کے ساتھ یعنی اپنی بغل کے نیچے رکھیے اور باہر نکالیے سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اذهب الى فرعون جائیے فرعون کے پاس انه طغى وہ تو سر چڑھ گیا ہے وہ تو سرکش ہو گیا ہے یہ سرکش ایسا لفظ ہے اردو والوں کا پتہ نہیں کتنے لفظ عربی کے سب کا ترجمہ یہی کرتے ہیں دوسرا لفظ سرکش سر کھینچ لیا نہیں مانوں گا اکڑ گیا وہ تو بڑا اکڑ گیا ہے تگا اور مانا تگا کہ کیا ہے جب دریا کے اندر پانی اپنی حد سے اوپر چڑھ جائے اس کو کہتے تھے تگا یہ حدوں سے بڑھ گیا ہے خطرے کی نشان کو کراس کر گیا ہے فراؤن کو خطرے کے نشان کو کراس کر گیا ہے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری عرض کی پروردگار ایک ظالم کے پاس جانا ہے اب کچھ درخواستیں ہیں اور اللہ نے یہ دل میں ڈالی قرآن کریم بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے محتاج بندے رب شرح لی اے میرے رب اشرح لی کھول دے تو میرے لیے صدری میرے سینے کو اس بڑے کام کو انجام دینے کے لیے آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے میں کس طرح انجام دوں گا اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور کس طرح جانا ہے ایک جابر اور ظالم کے سامنے اور جا کر بات پیش کرنی ہے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دیں ویسر لی امری اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی گئی اور پھر یہ نعمت عطا کی گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر دعا کرائے ادھر سے کہا کہ عالم نشرح کا صدرک کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اور پھر فرمایا ہم نے آپ کے لیے آسانی نہیں کر دی اور وہ بوجھ نہیں اتار دیا یہ فرق مراتب ہے یہ شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شان رحمت للعالمین کی صلی اللہ علیہ وسلم لِي اور آسان کر دے میرے لیے میرا معاملہ اور الْعُقْدَةً مِنْ ملی وَحْلُ الْ اور کھول دے عُقْدَةً گرہ گانٹ کھول دے مِنْ لِسَانِ میری زبان کی ان کی زبان کے اوپر کیسی گانٹ تھی بعض حضرات نے کہا کہ صرف طلاقت لسانی سے نہیں بول سکتے تھے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو میری زبان کو کھول دے تاکہ میں فصاحت و بلاغت سے بات کر سکوں اور ان لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا بیسویں پارے کی آیت کو کہ انہوں نے حضرت ہارون کے لیے کہا تھا ہوا افصح منی لسان وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے میں بھی فصیح ہوں مگر وہ زیادہ فصیح ہے دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں زبان میں لکنت تھی اور لکنت کس وجہ سے پیش ہوئی تھی کس وجہ سے آئی تھی تو اس کے لیے مشہور روایت ہے اور سب اس کو نقل کرتے ہیں واللہ عالم وہ کیا روایت کہ بچپن میں کسی موقع پر فراؤن کو شک ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ بنی اسرائیلی لڑکا ہے اور یہ میری حکومت کا بیڑا غرق کرے گا اس کو قتل کر دیتا ہوں حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہے تیری داڑھی کھینچ لی تو بچہ ہے اس کو کیا معلوم اس نے کہا یہ کیسے پتا چلے کہ اس نے پلان کے تحت ایسا نہیں کیا کہا کہ ایک تھال میں ایک طرف ہیرے موتی رکھو اور ایک طرف انگارے رکھو تو دیکھو یہ کس چیز کو لیتا ہے تو انہوں نے انگارے کو اٹھایا اور جب ہاتھ جلنے لگا تو منہ میں ڈالا اس سے زبان جل گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تما ہوا مشہور مشہور یہی ہے بعض حضرات نے اس کا انکار بھی کیا ہے لسانی کھول دے میری زبان کی گرہ کو یفقہ قولی تاکہ وہ سمجھے میری بات کو لی وزیرا من اہلی اور بنا دے تو میرے لیے وزیر اور یزیرو کے من بوجھ اٹھانا میرا کچھ بوجھ اٹھانے والا بنا دے من اہلی میرے گھر والوں میں سے آپ کہیں گے آج جو وزیر بنتے ہیں وہ تو لڑ لڑ کے مرتے ہیں کہ ہمیں وزیر بناؤ تو بوجھ اٹھانا یہ تو ایک مشکل کام ہے تو کہیں کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے ہم نے بڑے بلے دار دیکھے وہ تو آپس میں لڑتے نہیں ہیں کہ مجھے میرے کندھے پر لا دو میرے پر لا دو اس لیے کہ جو اصلی معنی تھا وزیر تھا وہ بھول گئے اور وزیر کے معنی بٹور ہیں پیسہ بٹورنے والا اس لیے وہ بیچارے لڑتے کہ ہم کو وزیر بناؤ ورنہ وزیر کا مطلب تھا بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا بنا دے منا میرے گھر والوں میں سے کس کو ہارون نہ میرے بھائی میرے بھائی حضرت ہارون کو اشدد بھی اگری مضبوط کر دیجیے اس کے ذریعے سے ازری میری کمر کو میری پشت کو وہ اشری فی امری اور شریک کر دے اس کو فی امری میرے معاملے میں فائدہ کیا ہوگا دو دو بندے ایک آدمی کو تو مل گیا حکم جواب دیتے کہیں سب بھی ونذکرک کثیرا میرے مالک اکیلا ہوں گا اکیلا کیسے کام کروں گا دو ہوں گے ماحول بنے گا کئی نصب بحا کا کہ ہم دونوں تسبیح کریں گے تیری کثیرن بہت زیادہ وہ نزکورہ کا کسی اور ذکر کریں گے تیرا بہت زیادہ انک کہ بنا بصیرا بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے دیکھے گا بالکل اور تیری توفیق سے ہم تیری تسبیح بھی کریں گے تیرا ذکر بھی کریں گے قال قد یا موسا فرمایا گیا قد تو یقینا دے دیا گیا سولک تیرا مانگا ہوا یا اے موسا علیہ السلام جو مانگا سب تجھ کو مل گیا مسئول لکا جو تو نے مسئول کا تیرا مانگا ہوا جو تو نے مانگا وہ تجھ کو مل گیا مصدر معنی میں اس میں مفعول کے اس پر ایک بحث چلتی ہے وہ کیا کہ کیا یہ ساری دعائیں من وعن قبول ہو گئیں اکثر کہتے ہیں کہ من وعن قبول ہو گئی ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہاں زبان میں ذرا سی لکنت باقی رہی تھی وہ کیسے پچیسویں پارے میں آ رہا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے دیکھو میرے پاس دولت میرے پاس طاقت میرے پاس حکومت تو یہ بہتر ہے کہ میں بہتر بلاد یو بین اور یہ تو اپنی بات صاف صاف کہہ بھی نہیں سکتا تو اس سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید ذرا مرا کوئی بات رہی ہو مگر دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ وہ بات کہہ رہا ہے وہ ان کے پچھلے زمانے کو سامنے رکھ کر کے جب اس کے محل میں وہ رہتے تھے اب دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور بالکل زبان صاف ہو چکی ہے اور ظاہر قرآن یہی بتاتا ہے پہلو تھی یا قیاموسا اے موسیٰ علیہ السلام تجھ کو تیرا مانگا ہوا دے دیا گیا اور انسان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے تو اطمینان قلب کے لیے اس کو ضرور پیش آتی ہے کہ وہ کوئی مثال سمجھے کہ سب کچھ مل گیا کیسے ملا فرمایا دیکھ اب تک کتنا ملا ہے تو پچھلی باتیں یاد کرائی جاتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاللَّيْلِ سجا ما مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اور یہ ساری نعمتیں کیسے ملیں گی أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا یتیم کیا پہلے نہیں مل چکی ہیں دیکھو آپ یتیم تھے آپ کو مرتبہ اور ٹھکانہ ملا اور پھر یہ اور پھر وہ اور پھر وہ یہ ساری نعمتیں گنائیں گے پچھلی بات کو پکا کرنے کے لیے موسا علیہ السلام کو بھی یاد کرایا گیا کہ یہ آپ پر احسان ہو رہا ہے لیکن یہ پہلا احسان نہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً نُخْرَا اور یقیناً ہم نے احسان کیا تھا آپ کے اوپر مرتن نخرا ایک دوسری بار بھی کب کیا تھا اِذْ مَا جب وہی کی تھی ہم نے الا امی کا تیری ماں کی طرف ما یوحا جو وہی کی تھی ہم نے اور وہی کرنے کا مطلب ان کے دل کے اندر ڈالا تھا نبوت والی وہی نہیں اس پر بحث گزر چکی کہ انبیاء کرام سب کے سب مردوں میں ہوئے ہیں عورتوں میں خواتین میں مستورات میں وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ نبوت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتی اور یہی ان کے لیے بہتر ہے کیا وہی کی تھی ان کی والدہ کی طرف وہ سور قصص میں آئے گی کیا آئے گی وَأُحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ دودھ پلاتی جا کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے اور رونے لگے فَإِذَا خِفْتِ وَعَلِهِ فَالْقِهِ فِي الْيَمْ تو پھر اس کو صندوق میں ڈالنا اور صندوق کے دریا میں اب یہاں اس کی وحی کی تشریح یوں آئی اَنْ اِقْذِفِهِ کہ یہ وحی ہوئی اِقْذِفِهِ اَنْ تَفْسِيرِيَا تفسیر یہ وحی ہوئی اقذفیہ ڈال دے تو اس بچے کو پھر تابوت ہی تابوت میں یعنی فوراً نہیں پہلے دودھ پلایا جب بچہ بڑا ہوا ذرا خوب رونے لگ گیا اس کے بعد ڈال دے اس کو تابوت میں فقضی فی اور ڈال دے اس تابوت کو فی الیم ڈال دے اس کو تابوت میں اور تابوت کو ڈال دے فی الیم ہی دریا میں فلیلقیہ الیم اور آگے تھا لفظ کہ دریا اس کو ڈال دے گا لگا دے گا کنارے پر لیکن اس کو لگا دینا اور ڈالنا نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا چاہیے کہ دریا اس کو ڈال دے کنارے پر گویا دریا کو حکم مل چکا ہے اس کو کنارے پر پہنچا دے یا ہوا بن بلنی پکڑے گا اس کو ادو بن وہ جو دشمن ہے لی میرا واد بل اور جو دشمن ہے اس کا جو بچوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا وہی اس کو اٹھائے گا اور وہی اس کی پرورش کرے گا اور اسی کے محل میں رہ کر کے یہ پلے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ میں کتنی بے چارگی میں مبتلا ہوں میں سوچتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تو چڑیاں پر نہیں مارتی مگر میں اپنے دشمن کو پال رہا ہوں والقیت علیک محبتا منی اور ڈال دی میں نے علیک تیرے اوپر محبتا منی اپنی جانب سے محبت اپنی جانب سے کیسی محبت ڈال دی کہ جو تجھے دیکھے اسی کو اسی کا دل مائل ہو جائے تیری طرف اور اسی کے دل کے اندر تیری محبت گھر کر جائے چنانچہ حضرت آسیہ ابن مزاحم نے دیکھا تو فرشتہ ہو گئی اور فرعون قتل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں لا تقتلوه عسى ان ينفعنا مت قتل کر ولک یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قتل مت کر یہ کیا چیز تھی اللہ نے ان کے لیے محبت ڈالی ہوئی تھی اور میں نے کہا نا ایک صورت دوسرے سے ملتی ہے اوپر کیا تھا سعید الحم الرحمان بدھا جو ایمان لائیں گے پروردگار ان کے لیے محبت پیدا کرے گا بدھا محبت پیدا کرے گا ہر ایک ان سے محبت کرے گا اور اس کے لیے پھر وہ روایت آپ کے ذہن میں کہ جن سے پروردگار محبت کرتا ہے ان کے لیے عرش پر اعلان ہوتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو پھر وہاں کے فرشتے کہتے کہتے دنیا کے فرشتوں سے کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی کرو اور پھر انسان اور باقی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے مگر لوگ اس کو بھولتے نہیں اس کو محبت سے یاد کرتے ہیں وہاں تھا سارے ایمان والوں کے لیے ہم نے محبت پیدا کی یا موسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص یاد دلایا ولی عَلَىٰ عَيْنِ اور تاکہ تیری پرورش کی جائے عَلَىٰ عَيْنِ میری سامنے تو بنایا جائے یعنی تیری پرورش کی جائے یاد کر اس منظر کو کیسا منظر تھا اس تمشی اختو کا جب چل رہی تھی تیری بہن کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور والدہ نے بہن کو کہا کہ پیچھے پیچھے چلتی جا کچھ ہے پیچھے پیچھے اس کے نشان دیکھتی جا اور دیکھ کہاں پہنچتا ہے یہ بچہ اس تمشی اختک یاد کر جب چل رہی تھی تیری بہن فتقول تو وہ کہہ رہی تھی حل ادل کب کہہ رہی تھی جب فراؤن کے لوگوں نے اٹھا لیا کس نے اٹھایا کیسے اٹھایا وہ لمبی بات ہے کیا وہ تو سب انسان سمجھتے ہیں اٹھایا اور پھر محل میں پہنچایا اور فرعون نے بھی کہہ دیا کہ ہاں اس کو رہنے دو حضرت آسکے نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے بعد بہن پہنچی پیچھے پیچھے اور بیس میں پارے میں آ رہا وہ بھی کب جب تمام عورتیں آئیں دودھ پلانے والیاں لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا تو ناکام ہو گئی سب دودھ پلانے والیاں فرعون بھی پریشان اس کے ارکان مملکت بھی پریشان یہ تو کسی کا دودھ نہیں پیتا مر جائے گا یہ بچہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نمودار ہوئی انہوں نے کہا فتقول تو وہ کہہ رہی تھی حل الم کیا میں بتاؤں تم کو من ایسی عورت کے بارے میں یک فلو ہو جو اس کی پرورش کرے گی جو اس کی کفالت کرے گی ایسی عورت بتاؤں اس کے بارے میں چنانچہ انہوں نے کہا بتائیے وہ کون عورت ہے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے وہ بڑی صاف ستھری رہتی ہے اس کا ہر ایک بچہ دودھ پی لیتا ہے اس عورت کے بارے میں بتاؤں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا تھا ان کا دودھ پیا گیا پیا فوراً ان کا دودھ فرعون نے کہا یہ آپ کے لیے کمرہ یہ کوٹھی یہ آپ کے لیے انتظام یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا اور مزید آپ کو تنخواہ بھی ملے گی اس بچے کو دودھ پلاؤ انہوں نے کہا میں اکیلی تھوڑی ہوں میرا شوہر ہے میرے بچے ہیں ان کو بھی مجھے دیکھنا ہے میں تیرے بچوں کو دودھ پلاتی رہوں اس نے کہا خدا کے لیے مر جائے گا چل اپنے ساتھ لے جا میں وظیفہ بھی دوں گا ملازم بھی دوں گا ساتھ میں پیسے بھی دوں گا اچھی طرح تربیت کرنا اور ہفتے میں ایک مرتبہ لانا ہمیں دکھانے کے لیے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتی ہوں ایسا فرجانا کا تو ہم نے تجھ کو واپس کیا الہ امی کا تیری ماں کے پاس کئی تکر آئین وہاں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ولا تحزن اور تاکہ وہ غم نہ کرے وہ میں نے دسویں پارے میں عرض کیا تھا کہ حضر اس غم کو کہتے ہیں جو دوسرے کی وجہ سے ہو دیکھو یہ بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا نَفْسًا کا اور ایک اور مسئلہ پیش آیا تھا کہ تجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا وہ قبطی آدمی قتل ہوا تھا تفصیل اس کی قصص قصص میں آ رہی ہے وہیں عرض کریں گے اور نے قتل کر دیا ایک جان کو فنجینا کا تو ہم نے نجات دی تجھ کو من الغم اس غم سے اس گھٹن سے آپ پریشان تھے کہ اب کیا کروں وہ فتن اور آزمایا تجھ کو ہم نے مختلف طریقے سے فل سِنِينَ فِي نفی مَدْيَن پھر ٹھہرا تو چند سالوں تک مدین والوں کے بیچ میں وہاں بھاگ کر کے مدین گئے اور وہاں کچھ سال ٹھہرے کتنے سال ٹھہرے یا دس یا آٹھ انشاءاللہ وہ بھی بیس میں پارے میں آئے گا کریں گے قدر موسا پھر آگے پر اے موسا تقدیر پر مطلب اس متعین وقت کے مطابق جو پہلے سے طے ہو چکا تھا اس کے مطابق آپ آگے وطنا تو اور بنایا میں نے تجھ کو اپنے لیے تیری تربیت کی تیری پرورش کی خاص اپنے لیے کہ میرا کام تو کرے گا کیا کام ہے مالک الملک تیرا اظہب ان کو کبھی آیا تھی یہ کام ہے تو بھی جا اور تیرا بھائی بھی جائے بھی آیا تھی میری نشانیوں کو لے کر ید بیضا لے جا اور ہنسا لے جا ولا تنیا فی ذکری اور جو جا کر کے فرعون کو دعوت دو لیکن آگے ہے اذهبا الى فرعون انه طغى جو تم دونوں فراؤن کے پاس بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے لیکن جملہ پورا کرنے سے پہلے بیچ میں فرمایا ہاں جو جا تو بھی اور تیرا بھائی بھی مگر خاص طور سے یاد رکھنا والا تنیا فی ذکری میری یاد میں سستی نہیں کرنا ذکر اللہ کا ایسے موقع پر کسرت کے ساتھ مطلوب ہے آپ دسویں پارے میں سورہ انفال میں پڑھ چکے کہ جب گھمسان کی جنگ ہو جائے تو ایمان والوں اللہ ذکر کثیرہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ کامیابی کی کنجی ہے فقولا لہو قولا تو کہنا تم دونوں اس کے لیے قولا ایک بات لینا نرم بات کہنا لعلہ یتذکر او یخشا نرم بات کہنا نرم کی کیا ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک ترین قوم کے فرد ہیں اور پھر پردیس سے واپس آ رہے ہیں تو وہ ڈرتے اور سہمے ہوئے جائیں گے فرعون کے بعد نہیں یہ علیہ السلام ہیں اور دعوت دینے جا رہے ہیں دائی کا ایک اپنا روب ہوتا ہے اور ان کے پاس تو جلال موسوی ہے جب اگر وہاں جائیں اس کے پاس اور دھمکا کر اس کو بات کریں گے تو بچارے کا کہیں پشاب نہ خطا ہو جائے اے موسیٰ علیہ السلام نرمی سے بات کرنا ولا تنیا اور فقولا له قولا تو کہنا تم دونوں اس کے لیے بات لیکن نرم دال نہ او یکشا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے او یکشا یا وہ ڈر جائے اس موقع پر ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا شاید عرض کر دیتا ہوں ہارون رشید زبردست بادشاہ گزرا ہے باسٹھ لاکھ مربع میل زمین کے اوپر اس کی حکومت تھی بہت بڑا ایریا اس کے پاس تھا اس کے بعد پھر چند ہی لوگوں کو اتنا بڑا ایریا ہاتھ آیا کہ اتنے بڑے ایریا کے اوپر بیک وقت ایک ہی امیر ہو لیکن ساتھ میں زبردست عالم بھی تھا اور مزاج میں تھوڑا سا سخت بھی تھا سخت مزاج اس کی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا ایک زبردست خطیب تھے بیان کرتے تھے ایک دن ایک دوسرے خطیب صاحب واحد صاحب جو بعض کہتے تھے اور مشہور بھی تھے وہ اتفاق سے تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ آج مجھے موقع دو میں بات کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو بات انہوں نے اجازت تو دے دی ہارون رشید سے نہیں پوچھا ہارون رشید اپنے معمول کے مطابق آ کر کے بالکل سامنے بیٹھتا تھا نصیحت سننے کے لیے ہماری تاریخ میں دو بادشاہ ہیں بس جو بادشاہ ہونے کے باوجود کہیں پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں وہ ہارون رشید حضرت امام مالک کے پاس گیا ہے اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی علم حاصل کرنے گیا اتنے زبردست بادشاہ بننے کے بعد اور بہت بڑی ذمہ داریوں کے باوجود جو اس کے ساتھ سامنے بیٹھا جو خطیب صاحب اٹھے تو خطیب صاحب نے زبردست تقریر فرمائی لیکن بادشاہ کو سامنے دیکھا تو غصہ آ گیا تو پھر اس کو سنا سنا کر کے اور اشارے کر کر کے اس کو خوب تنز کیا یہ فاسق اور فاجر یہ ظالم حکمران یہ کیا جواب دیں گے خدا کے ہاں یہ فاسق یہ فاجر یہ ظالم یہ قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا اور اس کو سنا سنا کر کے کہا اور پھر ایسا آدمی تھوڑی نظر خدا کی طرف ہوتی ہے ڈر کسی کا ہے نہیں تو خور اٹھاؤ کر کے کیا تیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیا کر سکتا ہے تو ہارون رشید نے بھی کچھ نہیں کیا نماز ہو گئی گھر چلا گیا اس کے بعد آپ اپنے کرندے کہ وہ واحد صاحب کو لاؤ بلا کر کے واحد صاحب کو تارے نظر آنے لگے لیکن نظر خدا پتہ کوئی گھبرانے کیا کرے گا پھانسی دے گا کچھ نہیں ڈرتا نہیں ہوں میں اس سے صاف بات کہوں گا تو ہر رشید نے کوئی سختی سے بات نہیں کی بہت زبردست خاطر توازو کی چاہے شاید یہ وہ چاہے تو خیر آج کی مصیبت ہے جو بھی اس زمانے میں ہوگا سب کھلایا پلایا اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اصل میں تو پوچھا وہ کیا کہا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا مرتبہ بڑا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انہوں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہا اصل میں مجھے کچھ جانے ہے آپ بتائیے ہاں، وہ اللہ کے پیمبر میں گناگار گناگار بد سے بدتر امتی مجھے کچھ نہیں میرا کیا بنے گا تو مجھے ان کے برابر کرتا ہے کہا اچھا اچھا مجھے بڑی غلط فہمی تھی کہا یہ بتائیے کہ فرعون برا تھا کہ میں برا ہوں ہم دونوں کا اگر مقابلہ ہو جائے تو دونوں میں سے زیادہ کم برا کون ہے کہا آپ کیسے بھی ہو آپ نبی کی امتی ہو آپ تو عباسی ہو آپ تو ہاشمی خاندان کے ہو اور آپ کو نماز پڑھنے والے کچھ بھی غلطیاں ہوں آپ کا اور فرعون کا کوئی جوڑ کوئی مقابلہ ہے تو اس نے کہا کہ حضرت پھر مجھے آپ سے کوئی درخواست ہے کہ آپ کوئی اچھے خطیب نہیں ہو آپ نے مجھے نصیحت فرمائی موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کو نرمی سے بات کرنا ہو اور آپ ایسے ڈانٹ کے اور فاطف اور فاجر اور تعلیم ایسے بات کر رہے تھے لگتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا حدیث صاحب بے بڑے شرمندہ ہوئے بڑے ہی شرمندہ ہو کے نکلے ہو جاتا ہے ایسے ہم سے علماء کرام بیٹھے ہیں ہماری جماعت اس لیے میں نے عرض کیا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نظر آتا ہے اچھا سناؤں گا اس کو یہ بھی یاد رکھے گا سوال یہ ہے کہ سنانا کس لیے ہے اگر بات دل کے اندر اتارنی ہے تو وہ طریقہ اپنا جس سے بات کسی طرح دل کے اندر اترے اور اگر جھگڑا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو دوسرے میدان ہے اس کے لیے خطابت کا میدان تو نہیں ہے فقولا له قولا تو کہو ان سے ایسی بات لینا جو بہت نرم ہو لعلہ یتذکر نرم بات سن کر شاید وہ بھی نصیحت حاصل کر لیں او یخشا یا وہ ڈر جائے یا تو خدا کے عذاب سے ڈرے یا نصیحت حاصل کر کے کم سے کم ایمان یا تو ایمان قبول کرے اور یا عذاب سے ڈرے اور کم سے کم بنی اسرائیل کو بھیج دے پالا رب نا دونوں نے عرض کی رب ہے ہمارے رب جو دونوں نے عرض کی اسی سے امت سمجھی اس بات کو کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں پالا ربنا دونوں نے عرض کی اننا بے شک ہم نخاف ڈرتے ہیں این وہ علینا کہ وہ چڑھائی کر دے ہمارے اوپر عملی طور پر زیادتی کرنا کہ ہمیں دیکھے اور دیکھتے غصہ ہو جائے او یتغا یا یہ کہ وہ سرکشی کرے باتوں میں زیادتی ہو تو تغا اور عملی طور پر زیادتی ہو تو یا اسی کو میں ترجمہ کیا چڑھائی کر دے ہمارے اوپر قال لا تخافا فرمایا بالکل مت ڈرو تم دونوں اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اسمع و ارا سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے ڈرنے کی فاتیا ہوں تو جاؤ تم دونوں اس کے پاس فکولا تو کہو دونوں انا رسولا بے شک ہم دونوں بھیجے ہیں رب تیرے رب کے آنا تو بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بلا تو عزیب ہوں اور مت عذاب دے ان کو جینا کبھی آئے تم ربک یقین آیا ہم تیرے پاس بھی آئے تم ربک تیرے رب کی نشانی کو لے کر وہ سلام من اتبع الہدا اور سلامتی ہے اس آدمی پر جس نے پیروی کی ہدایت کی جو پیچھے چلا ہدایت کے انا انو اے طلّا اور یہ کہو انا ہماری طرف وہی کی گئی ہے ہماری طرف العذاب کہ آزاد اس شخص پر ہوگا من علی من کذب جس نے جھوٹ لایا جس نے جھوٹ سمجھا و تولا اور جس نے دین سے منہ موڑا پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس اور بات شروع ہو گئی اور میں نے وہاں عرض کیا تھا سورہ آراف میں کہ یہ نہیں ہوا کہ ادھر کہا کہ فرعون ایمان قبول کر اس نے کا نشانی دکھاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا پیش کر دیا نہیں یہ گفتگو ہوئی لمبی چوڑی بات ہوئی قال فمن ربكما جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اس نے کہا رب کون ہے تمہارا قال فمن ربكما کون ہے تمہارا پرورش کرنے والا دونوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اور اس کا اشارہ کیا تھا وہ آ رہا ہے سورہ شعرا کے اندر انیسویں پارے میں وہ کیا علم ربی کا سینا ولیدا ارے رب کس کو کہہ رہا ہے پرورش کرنے والا پالنے والا تیرا پالنے والا تو میں ہوں میں نے تجھے بچپن میں پالا تو جوان ہوا اب کسی اور کو رب کہہ رہا ہے چونکہ تربیت پرورش ہیں پلے تو وہیں حضرت علیہ السلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرمایا ربنا ہمارا رب وہ ہے الذي اعطى كل شيء جس نے دیا ہر چیز کو خلقه اس کا پیدا ہونا جس نے ہر چیز کو پیدا ہونے کی دولت عطا کی وجود کی دولت نصیب کی ثم هدى پھر ہدایت فرمائی فما با نے کہا تھا کہ کون ہے تمہارا پالنے والا اس کے ذہن میں تھا کہ میں کہوں گا میں ہوں تیرا پالنے والا موسیٰ علیہ السلام نے موقع نہیں دیا فوراً فرمایا کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کو راستہ دکھایا تجھ کو پیدا کیا وہ ہے پالنے والا وہ ہے ہمارا رب تو کیا پالنے والا ہو سب تو, خود محتاج ہے اب اس نے پریشان ہو گیا مگر آخر بادشاہ تھا کچھ نہ کچھ تو سوچا اس نے اس نے سوچا کہیں اور ان کو پھنساتا ہوں کیا فما بال القرون الاولى پہلے لوگوں کا کیا حال ہے جو پہلے زمانے کے لوگ گزرے اس کے ذہن میں تھا کہ علیہ السلام یا کہیں گے وہ جنت میں گئے یا کہیں گے جہنم میں گئے اگر کہیں گے جنت میں گئے تو میں کہوں گا وہ بھی ویسے مشرق تھے جیسا میں ہوں تو میں بھی جاؤں گا جنت میں اور اگر کہیں گے کہ وہ جہنم میں گئے تو میں فوراً کہوں گا کہ اچھا لوگوں تمہارے ماں باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے ورغلا دوں گا بھڑکا دوں گا لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنے کچے چنے نہیں کھائے تھے قال علمها عند ربی فی کتاب فرمایا ان کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے فی کتاب میں ان کا ٹھیکے دار تھوڑا ہوں وہ جانے ان کا رب جانے وہ کہاں گئے لا یذل ربی میرا رب بھٹکتا بھی نہیں ولا ینسا اور وہ بھولتا بھی نہیں اس کو سب معلوم ہے اب اس نے سوچا شاید بات ختم ہوگی موسیٰ علیہ السلام اور بھائی بات اللہ بھی لکم الارض مہدا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا وسلک لکم فیہا سو اور وہ ہے میرا رب جس نے چلایا تمہارے لیے زمین کے اندر راستے بنائے تمہارے لیے زمین میں راستے وہ انزل من السماء ماء اور جس نے اتارا اوپر سے پانی یا آسمان سے پانی فاخرجنا تو ہم نے نکالا اب یہاں سے آگے اللہ کا کلام شروع ہو گیا فاخرجنا تو ہم نے نکالا بھی اس پانی سے ازواج من نبات نباتات کی کئی کئی قسمیں شتا مختلف قسم کی تم کلو اور پھر ہم نے حکم دیا کھاؤ ورعو انعامکم اور چراؤ اپنے جانوروں کو ان فی ذالک الایات نا بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ایسے لوگوں کے لیے علی جو عقل والے ہیں نہا وہ رکاوٹ والے لفظی مانا عقل کو رکاوٹ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی انسان کو نقصان کی چیزوں سے روکتی ہے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں یہ دوسرا اشارہ کہ تو بنتا بڑا چلا کے بڑا عقل مند ہے بدھو اندر سے کچھ نہیں عقل تیرے پاس اگر تجھے تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو اپنے مالک کو پہچانتا منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا وفیہ نعیدکم اور اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے ومنہا نخرجکم رخری اخرى اور اسی سے ہم نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ یہی وہ زمین ہے جس سے تمہارے لیے نباتات اگائے گئے اور اسی سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں تمہاری قبریں بنی اور اسی میں تم لٹا دیے گئے اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے وَلَقَدْ رَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر تو وہاں رک گئی پروردگار فرماتے ہیں اَرَيْنَاهُ ہم نے اس کو دکھایا آیاتِنَا كُلَّهَا اپنی ساری نشانیاں دکھائیں ساری نشانیاں کے مطلب یہ نہیں کہ جتنے معجزے تھے اونٹنی بھی اس نے دیکھی قمر بھی اس نے دیکھا جو اس کے لیے مناسب تھا جس کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملتی وہ ساری نشانیاں اس کو دکھائیں فَكَذَّبَ اب مگر اس نے و ابا اور اس نے انکار کیا میں نہیں مانوں گا نہیں مانوں ابا ابا کا لفظ بتاتا ہے کہ دل مان رہا تھا لیکن تکبر اور ضد اور اکڑ کی وجہ سے ابا انکار کر کے نہیں مانوں گا بالا جیتا لتخرجنا من ارضنا دینا بھی پیکایا موسا سارے تیر ناکام ہوئے اس نے آخری تیر پھینکا موسا علیہ السلام اب لاٹھی کا معجزہ دکھا چکے ہیں اور وہ جو میں سورہ آراف عرض کیا وہ سب ہو چکا ہے پیشاب بھی خطا ہو چکا حواس باختہ بھی ہو چکا ہاتھ بھی جوڑے موسا اس لاٹھی کو پکڑ لو اس دہے کو پکڑو اور اس کے بعد بات کریں گے موسا علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑا وہ دوبارہ دوبارہ لاٹھی بن گئی اب اس نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر لگا تقریر کرنے والا جی تانا لی تو خریدانا اس نے کہا کیا تو آیا ہمارے پاس لتو خریدانا تاکہ نکالے تو ہم کو من ارضنا ہماری زمین سے بسحری کا اپنے جادو کے ذریعے سے یا موسا اے موسا علیہ السلام اس لیے تم آئے ہو اور اس کو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ کوئی آدمی آج تک کسی کو جادو کے زور پر زمین سے نہیں نکال سکا اور کوئی بادشاہی نہیں لے سکا مگر یہ کیوں کہہ رہا تھا اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جو کچھ مکاری اور فراڈ سیکھ سکتا ہے وہ نیا نہیں وہ بہت پہلے سے یہی سوچتا ہے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی خطرہ نہیں ہماری کرسی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں مسئلہ تو عوام کا ہے عوام مر جائے گی اگر ہم چلے گئے فرون بھی یہی کہہ رہا ہے میری کرسی کا مجھے ڈر نہیں ڈر یہ ہے کہ لوگوں تم کو نکال دے گا تی کا تو ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس بسحر جادو مثلی ہی اس کے جیسا فجعل تو مقرر کر تم بیننا ہمارے درمیان و بینکا کا اور اپنے درمیان موعدن وعدہ پورا کرنے کی ایک ایسی جگہ لا لف ہو نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے نحن ہم ولا انت اور نہ تو اس کی مخالفت کرے گا مکانا سوا جگہ بھی ہموار ہونی چاہیے دن مقرر کر دے نہ ہم بھی اس دن پر آئیں گے تم بھی اس دن پر آ جا مکان انسوا اور میدان بھی بالکل ہموار ہو بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جمع ہونے کے لیے تماشا دیکھیں گے سب کے سامنے پتا چلے گا جو آدمی کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے یہ خود گر رہا ہے موسا علیہ السلام ایک ایک گھر جاتے اور جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے اس کے بجائے یہ خود اکٹھا کر کے لایا لوگوں کو اور خود ان کو موسا علیہ السلام کا پیغام پہنچوا رہا ہے اور اپنی ذلت اور رسوائی بھی ان کو دکھا رہا ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے جنگ کریں گے یہودیوں سے تو فلسطین میں تو چند ہزار یہودی تھے چند ہزار تو لوگ پریشان ہوتے تھے کہ اتنے سے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی کیا جھٹکے میں ان کا کام ہو جائے گا نہیں معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے جینا بکم لفیفہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا یہاں اس کے بعد جنگ ہوگی ان کے ساتھ فتح اللہ فراہم کالا موید اس نے کہا ہمارے وعدے کی حکم تمہارے وعدے کا دن ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کون سا تمہارے وعدے کا دن ہے یوم الزینہ زینت کا دن یہ ان کا کوئی میلے کا دن تھا ان کی کوئی عید کا ان کے انداز سے تھا کا وہ دن ہے اس دن لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں سب کے سب اور خوشیاں مناتے ہیں اس دن جمع ہوں گے وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ زُحَا اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ جمع کیے جائیں لوگ زحن چاش کے وقت میں میدان ہموار ہو اور میلے کا دن ہو اور چاش کے وقت میں لوگ جمع کیے جائیں فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَأْتُو دو کا مطلب یہ معاملہ طے ہونے کے بعد فرعون واپس پلٹا فجم آ ہو تو اس نے جمع کیا اپنی تدبیروں کو سازشوں کو سما آتا پھر وہ آ گیا اس نے اپنی تدبیروں کو اپنی سازشوں کو جمع کیا یہ کیا مطلب ہے آگے آ رہا ہے وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اس کو یقین ہو چکا تھا لیکن زبردستی میں اپنے آپ کو ڈھارس دے رہا تھا تو یہ سازشیں کر رہا تھا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ثم آتا پھر وہ آ گیا قال موسیٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کن سے جادوگروں سے جادوگر جب آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی اس تقریر کی ایک جھلک دکھائی ہے قرآن کریم نے اور اسی موقع پر دکھائی ہے جس کی وجہ سے ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئی ان میں کھلبلی مچ گئی یہ کیا ہو رہا ہے آج تک جتنے جادوگر ہم نے دیکھے یہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں یہ تو جادوگروں کی باتیں نہیں ہیں جادوگر تو سمجھتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں یہ کیا ہو رہا ہے قال لهم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم تمہارے لیے بربادی ہو ویسے یہ بھی بڑا مزے کا لفظ ہے ویلکم یہ بالکل ویلکم پڑھا جا رہا نا <laughs> ویلکم ویل تمہارے لیے بربادی ہو جو کسی کو کہتا ویلکم کو کہہ رہا بربادی ہو وہی تمہارے لیے بربادی ہو لا علی اللہ کذبا مت بہتان لگا اللہ کے اوپر جھوٹا ویوس بعذاب تم بھی وہ ملیا میٹ کر دے گا تم کو عذاب سے اسحت تعوس ہلاک کر دینا برباد کر دے گا تم کو عذاب سے وقد خواب من افطرا اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر یہ جو علیہ السلام نے تقریر فرمائی کیا کر رہے ہو اللہ پر بہتان لگا رہے ہو یہ معجزہ ہے اور تم اس کو جادوگر کہہ کر کے جادو سے مقابلہ کر رہے ہو تو کیا یہ بہتان نہیں ہے اللہ پر کہ اللہ نے دیا معجزہ اور تم اس کو جادو جتا رہے ہو اور پھر لوگوں کو اپنے ہنر سے بے وقوف بنا رہے ہو فتنا جہ تو جھگڑا کیا انہوں نے اپنے معاملے میں آپ گئے کسی نے کہا کیا کہنا ہے یہ نے کہا یہ جادوگر ہے بزرگ ہیں دوسرے نے کہا تو بالکل نبی معلوم ہوتے ہیں تو پھر ہیں نہیں کریں گے مر جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے اگر ان کا مقابلہ کریں گے دوسروں نے کہا اور فرعون دیکھ نہیں رہا ہے مار دے گا کرنا پڑے گا آگے ایک لفظ آ رہا ہے کہ تو نے ہم کو مجبور کیا جادو کرنے پر اسی لفظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو وہ جادو کے لیے تیار نہیں تھے لیکن وہ ڈر گئے پھر فرعون سے فَتَنَازَعُوا مرحوم تو جھگڑا کیا انہوں نے اپنے معاملے میں بینہم آپس میں وہاں سر اور انہوں نے چپ کے چپ کے سرگوشیاں کی کانا پھوسی قانونی باتیں کی ہاں ہاں لگتا تو صحیح ہے مگر بیڑا غرق ہو جائے گا اب تو آ گئے ہیں کہہ رہا ہے اور انعام کا بھی وعدہ ہے بھائی وزیر بنانے کے لیے بھی اس نے کہا ہے اس لیے کرو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ سرگوشیاں کی پھر جادوگروں نے بھی کہا اور جھوٹی بات کہی هذان حالانکہ وہ سمجھ چکے تھے نہیں ہے یہ دونوں ضرور ان ان اصل میں کیا ہے ان اور پھر ایک بحث چلتی ہے کہ یہ ہاتھ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا تو شاہ ولی اللہ کی ترکیب سب سے اچھی سمجھ میں آئی شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کے بعد زبر آتا ہے لیکن مان لو کہ کبھی کبھی نہیں بھی آتا ہے اور آتا کہا یہ دیکھو نہیں آیا ہوا ہے ان ہاضا ہاضانی یہ دونوں یقینی طور پر لتا حیرانی ضرور بھی ضرور جادوگر ہیں یریدانی یہ چاہتے ہیں یوخر جا کم کہ نکالیں تم لوگوں کو من تمہاری زمین سے بسحری ہما اپنے جادو کے ذریعے سے ہوئی فرعون کی کہلوائی ہوئی باتیں وہ صاحب آپ اس اور لے جائیں گے تمہارے مثالی طریقے کو یعنی تمہارا جو دھرم ہے جو آج تک مشہور ہے اور بڑا عمدہ ہے اس عمدہ کو بھی ختم کر دیں گے یہ فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ تو جمع کر دیے انہوں نے اپنی تمام چالیں تمام تدبیریں تم مَأْتُو فَأَجْمِعُوا تو جمع کرو تم اپنی تمام تدبیریں تم مَأْتُو صَفَّا پھر آ جاؤ تم صف لگا کر کے لائن لگا کر کے آؤ یہ بارگی حملہ کرو اور کتنے لوگ تھے یہ میں نے کہا کہ بعض روایتوں میں ستر ہزار تک کی بات آئی ہے اللہ عالم ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں وقت من استعلا نہرا لگا لگایا انہوں نے وقت افلاح اور یقین کامیاب ہوا ہوگا الیوم آج من جو بلند رہا مطلب جو یہاں گرے گا وہ اٹھے گا نہیں جو آج کامیاب ہو گیا تو کامیاب اور پھر فرعون کی بھی نعرے لگائے ہوں گے فرعون کی جے قال بل نا قال انہوں نے کہا موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا تو یہ بات ہو کہ آپ ڈالیں او اما اور یا یہ بات ہو ان نكون اول من القا ہم ہو جائیں وہ پہلے لوگ من القا جو ڈالیں یا تو تم اپنے کرتب دکھاؤ ڈالو نیچے یا ہم ڈالیں قال بل موسی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ہی ڈالو فاذا حبالهم میں عرض کر چکا اس کی حکمت کیا ہے پیدا ہدالو تو اچانک ان کی رسیاں وعصیہم اور ان کی لاٹیاں یو خیال ڈالنے لگی علیہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعا آ کے وہ دوڑ رہی ہیں یہ وہ بحث ہے جہاں وہاں بھی گزری تھی تھوڑی سی کہ کیا وہ ان کی لاٹیاں اور ان کی رسیاں سانپ بن گئے تھے کہ یہ صرف لوگوں کو دکھائی دے رہے تھے فخر الدین راضی اس لفظ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دکھائی دے رہے تھے خیال پیدا کر رہے تھے علیہ السلام کی طرف کہ وہ دوڑ رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں حقیقت میں سام بن گئے تھے اور جادو کے ذریعے سے ایسا بنایا جا سکتا ہے فعوج صفی فی نفسی خیفت موسا تو محسوس کیا موسا السلام نے فی نفسی اپنے دل میں خیفت ڈر موسا علیہ السلام نے او جیسا اندر اندر ڈر محسوس کرنا خیفت ڈر قلنا لا تخف ہم نے کہا ڈریے مت ان انت لا بے شک آپ ہی بلند رہو گے سوال یہ ہے کہ ان کی رسیوں کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبرا گئے سب نے جواب دیا اس لیے نہیں گھبرائے موسیٰ علیہ السلام کہ ان کی رسیاں سانپ بن گئی ہیں تو اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس لیے گھبرا گئے کہ میں لاٹھی نیچے ڈالوں گا وہ بھی سانپ بنے گی اور ان کی لاٹیاں بھی سانپ بنی تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے دونوں کے سانپ بنے چلو آپ کا بڑا سانپ ہو گیا ان کے چھوٹے ہو گئے مگر سانپ ہی تو بنے کچھ اور تو نہیں بنے ان کے لاکھوں سانپ اور آپ کے ایک ہی سانپ ہیں چلو بڑا سا ہے مگر ایک ہی تو ہے اس لیے گھبرا گئے کہ شاید لوگ معجزے میں اور جادو میں فرق کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوں اور لوگ معجزے کو بھی جادو نہ سمجھنے لگ جائیں ان تخف ہم نے کہا مت کریے آپ ہی سر بلند رہو گے جادو اور موجزہ ایک نہیں ہو سکتے ما معافی امینت اور ڈال دیجیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے تل ما سنا ہو نگل لے گا ما تنا ہو جو انہوں نے کاریگری کی جو کچھ وہ بناتے ہیں یہ لاٹھی اس کو نگل لے گی ان نماز سنا ہو کئی بے شک جو کچھ وہ بناتے ہیں ہوا کئی ساحر وہ جادوگر کی چال ہے وہ کوئی حقیقت تھوڑی ہے وہ کوئی موجودہ نہیں ہے یہ صرف جادوگر کی تدبیریں ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جادوگر کے مقدر میں کیا لکھا ہے حَيْزُ عَتَا اور جادوگر نہیں کامیاب ہوتا ہے جب وہ آتا ہے دو معنی ایک تو یہ کہ جب وہ انبیاء کے مقابلے میں آتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے آخر ناکام ہو کر رہتا ہے اور دوسرے معنی جادوگر جس میدان میں بھی آ جائے ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے یہاں کامیاب ہوگا آگے جا کے ناکام دوسری جگہ ناکام آخر ناکامی کے ساتھ دنیا سے جائے گا اللہ اکبر لاٹھی نیچے ڈالی گئی ایک سانس لیا سارے سانس اپنی اس کے پیٹ میں اور جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے اور پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سن ہی چکے تھے اور اس میں یہ بھی تھا اسی کم وہ تم کو ملیم میٹ کر دے گا گھبرا گئے اب نمبر آ گیا ہلاک ہونے کا ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ جادوگر نہیں ہے یہ کوئی زبردست بزرگ ہیں اور اب تو دیکھ لیا کہ واقعی بزرگ ہیں یہ ساقی جادو نہیں ہے اگر جادوگری ہوتی تو ہم اپنے فن سے اس کو مقابلہ کرتے ٹکراتے فن فن سے ٹکراتا ہے یہ کوئی اور چیز ہے فول کی سجدہ تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے کا مطلب ان کے ضمیر نے اندر سے ان کو اتنا مجبور کیا کہ حق تم نے دیکھ لیا ہے اب کس کا انتظار ہے کرو اس کو قبول ایسا لگا جیسے کسی نے اٹھا کر کے سجدے میں پھینک دیا پالو امن نہارو ہارون موسا اور اعلان کیا ہم ایمان لے آئے حضرت ہارون کے رب پر اور حضرت موسا السلام کے رب پر فرعون پریشان کیا کروں کوئی جواب نہیں بنتا پالو آمن تم اس نے کہا کیا تم ایمان لے آئے لہو اس کے لیے قبل ان زن لکم اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا وہ کم سے کم میرے سے اجازت تو مانگی ہوتی میں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں پر امیر بن کر کے میں کس کھاتے کا بادشاہ ہوں کم سے کم مجھ سے اجازت لی ہوتی ان نہ بے شک یہ تمہارا گرو ہے بڑا ہے تمہارا اور جادوگروں کے بڑے کو ہم گرو کہتے ہیں انہو لکبیرکم بے شک یہ تمہارا بڑا ہے اللذی علمکم السحر جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور یہ تمہارا بنا ہوا پلان ہے کہ پہلے تم نے گرو کو بھیجا اور اس کے نے مجھے ڈرایا اور پھر میں نے تم کو بلایا اور پھر تم چیلے اپنے پلان کے مطابق ہار گئے یہ تمہارا چکر ہے بنایا ہوا اور فرعون بچارہ ایسے نہیں کہہ رہا تھا جادوگر اتنا کرتے بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا کرتے ہیں جادوگر نہ ان کا دین نہ کوئی مذہب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جادوگر ایمان سے پہلے محروم ہوتا ہے اور جادوگر بعد میں سیکھتا ہے ایمان سے محروم اس کو ایمان کہاں نصیب ہوتا ہے مگر ایک جادوگر کیا کرے گا ٹوپی اوڑھ لے گا اور غیر ایمان والوں کے مجمے میں جا کر مجمع لگا نہ مسلمانوں کے مجمے میں جا کر لگا لے گا اور پھر دکھائے گا جادوگری اپنی اور وہاں پر ایک دوسرے کو دکھائے گا کہ یہ غیر ایمان والا ہے پھر وہ غیر ایمان والے کو ہرا دے گا پھر لوگوں سے کہے گا دیکھو یہ میں نے حق کو غالب کر کے دکھا دیا اور لاؤ آباد میں آج فٹافٹ ان سے بٹورے گا کچھ دوسرے دن کیا کرے گا جو غیر ایمان والا ہوگا وہ گیروے رنگ کے کپڑے شپڑے لگا کر کے پہنچ جائے گا دوسرے محلے میں دونوں غیر ایمان والے دونوں کو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں تو وہ جا کر کے وہاں جادوگری دکھائے گا اور یہ اس کا مقابلہ کرے گا جو ٹوپی والا ہے آخر پھر ٹوپی والی سرکار وہاں ہار جائے گی چونکہ وہاں دوسروں کا ماحول ہے پھر وہ جیتے گا وہ کہے گا دیکھو یہ کالی ماتا کی کرپا ہے اب لو اس کے نام پر چڑھاوا جو وہاں سے اس کو چڑھاوا ملے گا وہ بھی دونوں بانٹ کر کھائیں گے اور جو یہاں سے اس کو نیازوں کے نام سے ملے گا یہ دونوں بانٹ کر کھائیں گے اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ان کبیر بے شک یہ تمہارا بڑا ہے اس نے تم کو جادو سکھایا تھا فلو پتی کم تمہیں کاٹوں گا ضرور بے ضرور تمہارے ہاتھوں کو اور جھولا کم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف جانب سے ولو صلبنکم فی جزوع النخل اور میں سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنوں میں کل وہ جو ہم کتاب پڑھ رہے تھے نا اس میں وہ آئے نا مخالف جانب سے کاٹوں گا تو پھر یہ اپنے جسم سے کوئی استمتا نہیں کر سکیں گے کوئی نفع نہیں اٹھائیں گے مگر اس میں وہ سولی کا ذکر نہیں آیا وہ آنا چاہیے اور میں ان کو تم کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکاؤں گا مطلب پہلے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹواؤں گا الگ الگ جانے سے تڑپو گے اور پھر تم کو کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا کھجور کے تنوں میں سولی آپ کہیں گے آپ گلے میں نہیں پندا نہیں ہے یہ وہ سولی ہے کہ درخت کے ساتھ کھڑے کرو کیلے ٹھوکو تو کھجور کے تنوں میں کیوں دے رہا تھا پھانسی کر کیوں نہیں لے جا رہا تھا ارے ستر ہزار ایمان والے کہاں کہاں ان کو پھانسی دے گا کیا ان کو پھانسی دی گئی کہ نہیں دی گئی مشہور قول یہی ہے کہ ان کو ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے اور ان کو پھانسی بھی دی گئی اور ایک ایک کو دیتے رہے مگر کوئی ایمان سے نہیں پھرا اور میں نے اسی موقع پر کہا تھا وہ کتنے بےمان تھے جو اپنے آپ کو ایمان مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور پھر نوز باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے یہ جادوگر ابھی سر سجدے میں رکھا کوئی تربیت نہیں ہوئی کسی مدرسے میں نہیں پہنچے ہیں کوئی باقاعدہ طور پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نہیں اختیار کی مگر کوئی ایمان سے منہ نہیں موڑتا ہے تو وہ صحابہ کرام جن کی تیئیس سال تک قرآن کی چھاؤں میں تربیت ہوئی کہتے ہیں نوز بلّہ وہ ایمان سے پھر گئے تھے اور کون بچے تھے صرف پانچ لوگ بچ گئے تھے کیسے گندے لوگ ہیں پکے کافر مگر اپنے آپ کو کافر کہنے کے بجائے یوں اندر سے دھیمک کی طرح چاٹتے ہیں اللہ کے دین کو مگر ہوتا کچھ نہیں پھر بھی ٹچ تصبام ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں چور جگہ جگہ و اور تم جان لو گے اینا کون ہے ہم میں سے اشد عذابا زیادہ سخت عذاب کے اعتبار سے وہ ابقا کا اور کون ہے جس کا عذاب زیادہ دیر تک باقی رہے گا مطلب تم خدا سے ڈر گئے تھے نا اس لیے ایمان قبول کر رہے تھے نا پتہ چل جائے گا آپ کون زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے اللہ اکبر خدا کا مقابلہ کرتا ہے جادوگروں کا جواب کارولا لن اور فرمایا ہرگز ہم ترجیح نہیں دے سکتے تجھ کو اللہ ما جا ان باتوں کے اوپر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں من البینات صاف صاف نشانیوں میں سے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر اللہ کے دین کو دیکھ لیا اور ہم پہچان گئے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے اور یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اب ہم تیری باتوں کو ترجیح دیں اور حق کو چھوڑ دیں بلدی فتح فکری مان تفاص اور ولدی کو بعد میں پیچھے جوڑا نہیں ہم ترجیح دے سکتے اس ذات کے اوپر جس نے ہم کو پیدا کیا اور بعد میں کہا نہیں اس کو آگے جوڑا اور وہی زیادہ مناسب لگتا ہے والذی فطرنا قسم اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا فقوی کر تو ماں انتخاب جو تو کرنے والا ہے کر کوئی ہم لوگ گھبراتے ہیں اور ستر ہزار جادوگر یا کم زیادہ جتنے بھی تھے ایک ایک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر کوئی ایمان سے نہیں پھرا اللہ اکبر ایمان بھی کیا چیز ہے آدمی کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے قرآن سنتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان ہے اس میں کیا شک ہے مگر جب ذاتی طور پر آدمی دیکھتا ہے ولا قلعہ ولا قلع یطمینہ کل بھی دل مطمئن ہوتا ہے جس کو ایک مرتبہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی ہو وہ دنیا کی چمک دھمک کی وجہ سے تو مرتد ہو سکتا ہے مگر ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی مرتد نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی دھمکا دے میں مار دوں گا جان سے ماروں گا اگر میں تو پہلے ہتھیلی میں لیے بیٹھا ہوں میں تو منتظر ہوں اسی کا کہ لا جلدی ہیں کسی نے کہا ان تف... ان تازہ زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے زخموں کے طلبگار کچھ اور بھی ہیں کسی کی شہادت پر کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ تو چلے گئے مگر وہاں بتانا ہمارا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے ان تازہ زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے زخموں کے طلبگار کچھ اور بھی ہیں ڈرتے کہاں گھبراتے کہاں ایمان والے کر جو تو کر سکتا ہے انما تقضی آیا الحیات الدنیا بے شک تو جو کچھ کر سکتا ہے جو کچھ کرے گا ہاں الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں ہی کر سکتا ہے بے شک تو فیصلہ کرے گا اس دنیاوی زندگی میں سزائیں دے گا مارے گا پیٹے گا مگر دنیا میں دے گا نا مسئلہ آخرت کا ہے مسئلہ موت کے بعد کا ہے دنیا سے کون ڈرتا ہے یہ چار دن کی زندگی یوں مار دوں گا تجھے نہیں مارے گا تب بھی تو مر جاؤں گا کسی کو کہو تو مر جائے گا اس کو بڑا غصہ آتا ہے ارے مرنا تو ہے ہی ہے کتنے دن بچے گا انسان بے شک ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر لیا لنا خطا نا تاکہ بخش دے وہ ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو ماں اور اس چیز کو بخش دے اک رہ تو نے مجبور کیا ہم کو اس پر السحر جادو میں سے یہ ہے وہ لفظ میں نے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی فتنازعو تو دراڑیں پڑ گئی صفو میں کہنے لگے نہیں مقابلہ کر سکتے مت کرو ہٹو پیچھے مگر پھر فرعون نے دھمکایا اگر ہٹو گے پیچھے کراتے ہو میری ایک ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ابھی چونکہ دیکھا نہیں تھا صرف سنا تھا شنیدہ کہ بہت مانی دے دیدا ابھی صرف سنا موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کی باتوں کو اور بعد میں دیکھا اور دیکھا ہوا اور سنا ہوا برابر نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ایک استاد ان کی غزل ہے کہتے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق بہت ہے ساکی میرے تیرے پینے میں انا بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر لیا پھر اللہ نہ ہوتا کہ وہ بخشش کر دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کی اور اس بات کی جو تو نے مجبور کیا ہم کو جادو کرنے پر اللہ خیر ہوں اب اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے وہ اب اور باقی رہنے والا ہے اوپر کی اس کی بات کا جواب ان میاں مجری مجرما یہاں سے آگے کا کلام اکثر حضرات نے کہا کہ اللہ کا ہے ان کی تقریر ختم ہو گئی ان بات یہ ہے میں یاتی کی رب جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرمن اس حال میں کہ وہ مجرم ہوگا تو ان نہ لہو جہنم تو بے شک اس کے لیے وہ جہنم ہے لا یا فِيهَا جہاں پر اس کو موت بھی نصیب نہیں ہوگی ولا یقیہ اور نہ وہ زندہ ہوگا نہ جینے کی طرح جی سکے گا اور نہ اس کو موت ہی آئے گی ومن آتی مؤمنا اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان کی حالت میں الصالحات اس حال میں اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں العلا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں علا علیا کی جمع علا بلند درجے ہیں جنات عدن ہمیشہ رہنے کے بعد ہیں تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاهُ جزا من اور یہ ہے بدلہ اس شخص کا جس نے پاکی اختیار کی کفر و شرک سے اپنے آپ کو پاک کیا گندے عقیدوں سے اپنے دل کو پاک کیا ذالک جزاء من تزکا یہ بدلہ ہے ان کا جنہوں نے پاکی اختیار کی یوں موسیٰ علیہ السلام غالب آئے اور فراؤن اور اس کی ضروریت کو شکست سے فاش ہوئی مگر اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے ہم پڑھ چکے سورہ یونس میں فما علی موسا الا زر کچھ ہمت والے جوان اٹھ کھڑے ہوئے انہیں کی خاندان میں سے وہ ایمان لائے مگر ڈرتے تھے فراؤن سے بھی اور کن سے اپنے سرداروں سے کون ساتھ میں اپنے ہر دور کے اندر ظالم کیا کرتا ہے آپ ہی میں سے کچھ ظالموں کو تیار کرتا ہے کہ جو پھر آپ کی قیمت وصول کرتے ہیں ان سے آپ پر مظالم اٹھاتے ہیں اور ان سے اس کا سلا لیتے ہیں ان سرداروں سے ڈرتے تھے کامیاب ہو گئے کچھ لوگ ایمان لے آئے ایک زمانہ اسی طرح کشمکش میں گزرا آخر پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دی اب یہاں سے یہ ذکر چلتا ہے وَلَقَدْ ہے اور یقیناً ہم نے وہی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب ان اثر بعبادی کہ راتوں رات لے جائیے میرے بندوں کو فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ آپ نکالیں نکالیے ان کے لیے طریقاً خشک راستہ فی الْبَحْرِ سمندر میں یا خشک راستہ نکالیے سمندر میں خشک ابھی جب گھر سے نکلے تو یہ حکم تو نہیں تھا یہ حکم تو تب ملا کہ جب وہ بحر قلزم پر پہنچ گئے اور سامنے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں وہ آ رہا تذکراؤں میں اس پارے میں لیکن قرآن پاک نے اس کو مختصر کیا ہم نے کہا نکلو اور پھر وہ پہنچے دریا کے سامنے تو ہم نے کہا مارو لاٹھی یہاں تک کہ خشک راستہ نکلے فَقَانَ كُلُّ فرق ان کا تو عظیم تو دریا پھٹا اور ادھر کا حصہ اور ادھر کا حصہ ایسے ہو گئے جیسے بہت بڑا پہاڑ کل لا تخاف دراقند نہیں ڈریں گے آپ دراق پکڑے جانے سے ولا تخشا اور آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا مطلب نہ اس کا ڈر ہوگا کہ آپ کہیں ڈوب جائیں یا کسی حادثے کا شکار ہوں اور نہ اس کا ڈر ہوگا کہ فرعون آپ لوگوں کو پکڑ لیں تو آپ مگر پیچھا کیا ان کا نے بھی جنودی اپنے لشکر کو لے کر فغشیہم من الیم تو ڈھانپ لیا ان کو من الیم دریا میں سے ما غشیہم جس چیز نے اس کو ڈھانپا یہ قرآن پاک کا زبردست انداز کسی چیز کو حیرت کے طور پر پیش کرنا ہو فرمایا ڈھانپا جس چیز نے ڈھانپا کیسی پانی کی لہروں پر لہریں چڑھ رہی تھی لہروں پر دوسری لہریں اس پر تیسری لہریں اس پر چوتھی لہریں اور وہ کیسے پانی کے اندر ڈبکیاں لے رہے تھے اور پھر کس طرح منہ کے اندر اور پانی جا رہا تھا ڈڑ ڈڑ اس سارے منظر کو کہا ڈھانپا کس نے ڈھانپا وہ اضل لفر ماہدا اور بھٹکا دیا پھر اپنی قوم کو وما ماہدا اور اس نے ان کو راستہ نہیں دکھایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل پتن جینا اب مخاطب پروردگار بنی اسرائیل سے اتنا بڑا تم پر انعام کیا تمہیں توحید کی دولت عطا فرمائی تمہیں فراؤن کے ظالم پنجے سے نجات دلائی تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی بنی اسرائیل گمراہ ہوئے مضمون وہیں سے چل رہا ہے خلف فرمایا گمراہ ہوئے بلکہ حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں گمراہ ہو گئے بزرگ دنیا سے تشریف لے جائیں اس کے بعد تو گمراہ ہوتے ہی ہوتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دن کے لیے دور پہاڑ پر گئے پیچھے کون گمراہ ہو گئے دیجیے کھول دو کھڑکی ہاں رہنے دیجیے کھول دیجیے ہوا بس پورا ہونے والا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم وأذل فرعون قومه ما هدى يا بني اسرائيل او بني اسرائيل او اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو قد انجیناکم یقینا ہم نے تم کو نجات دی من عدوکم تمہارے دشمن سے وواعدناکم اور ہم نے تم سے وعدہ کیا جانب الطور الایمن تور کے دائیں جانب جب موسا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی ابھی پیچھے گزر چکا ہم نے تم سے وعدہ لیا اور پھر کتاب لے کر کے آئے وہ بھی تور کے دائیں جانب اور پھر موسا علیہ السلام کے ذریعے سے وعدہ لیا گیا کہ ہم ہاں، تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی احکام کو پورا ادا کرو یہ تم سے وعدہ لیا گیا یہ اتنا بڑا کام ہوا اور تم پر کیا انعام ہوا وَنَزَّلْنَا نزل الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر منا اور سلوا کو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ولا تطغوا فیہ اور اس میں سرکشی نہ کرو اس میں حد سے تجاوز نہ کرو اگر کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تو پھر لازم ہو جائے گا تمہارے اوپر میرا غصہ یا دوسرا ترجمہ کیا اتر جائے گا تمہارے اوپر میرا غصہ اس میں سرکشی نہ کرو اس کا کیا مطلب تھا یعنی اس کو بچا کر نہ رکھو بعد میں کہا یعنی اس کی بے حرمتی نہ کرو اور بعد میں کہا یعنی اس کو سب کو برابر دو اور اس میں زیادتی نہ کرو مگر انہوں نے کی وَمَنْ يَحْلِلْ اور وہ آدمی اتر آیا جس کے اوپر غضب ہی میرا غصہ یا لازم ہو گیا جس پر میرا غصہ فقد ہوا وہ تو اوپر سے نیچے گر گیا وہ تو ہلاکت کے کھڈے میں گر گیا ہوا اوپر سے نیچے گرنا وہ ان نیلا ہوں اور شک میں بہت بخشنے والا ہوں لمن تابا اس آدمی کے لیے جس نے توبہ کی وہ ایمان قبول کیا وہ نیلا صالحا اور جس نے نیک کمل کیے محتاط پھر اس نے ہدایت اختیار کی وما عن قومك يا موسى ادھر یہ بات ہوئی ادھر قوم جب کنارے پر پہنچی اور پھر ایک زمانہ گزرا اور آزاد قوم بن گئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کیا کہ کوئی نظام زندگی لائیے کوئی دستور الحیات لائیے کوئی قانون کوئی ضابطہ لائیے اس کے مطابق زندگی گزاریں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پروردگار نے فرمایا تیس راستے اور پھر چالیس پوری کر دی گئی اتنی رات عبادت کرو دن میں روزہ رکھو ہمارے پاس آ جاؤ ہم تم کو تورا عطا کریں گے چنانچہ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن جب موسا علیہ السلام گئے تور پہاڑ پر پروردگار فرماتے ہیں جلا کہاں قوم کیا موسا اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا تجھ کو تیری قوم سے موسا علیہ السلام جلدی کیسے آئے اولائی علی اثری فرمایا وہ ہیں علی اثری میرے نشان قدم پر اس کے دو معنی ایک تو یہ کہ وہ میرے ہی طریقے پر قائم ہے اور ان کے بیچ میں حضرت ہارون کو چھوڑایا ہوں اور دوسرا یہ معنی کہ نہیں وہ میرے نشان قدم پر ہیں یعنی وہ بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے واجل تو لے کر اپنے تردا اور میں نے جلدی کی تیری جانب اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے قال فإنا قد فتنا قومت اللہ نے فرمایا تو بے شک ہم نے قد فتنا فتنے میں مبتلا کر دیا قوم کا تیری قوم کو من بعد کا تیرے بعد و لهم السامری اور گمراہ کر دیا ان کو سامری میں اللہ اکبر آپ تو یہاں پہنچے وہاں آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا فرجع موسیٰ الى قومی غزبان اسفا تو واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام قوم کی جانب غصے میں افسوس کرتے ہوئے قال او میری قوم علم وعدا حسنا کیا نہیں کیا تھا وعدہ تم سے تمہارے رب نے وعدا حسنا اچھا وعدہ کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا اور میں کتاب ہی لینے کے لیے تو گیا تھا افطال العهد تو کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی ہم عرب تم یا تم نے ارادہ ہی کر لیا حل علیکم کہ لازم ہو جائے تمہارے اوپر غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے غضب موعدی تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی کیا کیا یہ قالوا ما اخلفنا موعدك انہوں نے کہا ہم نے نہیں خلاف ورزی کی موعدہ کا آپ کے وعدے کی بھی مل کی اپنے اختیار سے بلا حملنا لیکن لادے گئے تھے ہمارے اوپر اوزار زینت القوم لوگوں کی زینت کے بوجھ لادے گئے تھے لوگوں کی زینت کے بوجھ لادے گئے تھے فقذف تو ہم نے اس کو ڈال دیا فقضہ سامری تو اسی طریقے سے سامری نے ڈال دیا اس کی بھی دو تفصیلیں ایک یہ کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو ادھار مانگ کر کے فرعنیوں سے زیور لے آئے تھے جب یہاں پہنچے حضرت علیہ السلام کو معلوم ہوا انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی کی چیز ہے اور ہمارے یہاں غنیمت جائز بھی نہیں ہے اس لیے سب کو کھڈے میں ڈال دو چنانچہ ان سب نے کھڈے میں ڈال دیا اور دوسرا معنی نہیں ہمارے اوپر بوجھ لادے ہوئے تھے قوم کے ہم نے اس کو خود کھڈے میں ڈالا یہ کب ڈالا سامری کے کہنے پر ڈال دیا فقضہ نکال قدامی تو اسی طریقے سے سامری نے بھی ڈال دیا لیکن یہ مشکل معنی یاد رکھیے سامری کے ڈالنے سے بڑا ڈھالنا نہیں بلکہ ڈھالنا ہے اور یہی ترجمہ کیا اکثر مفسرین نے اسی طریقے سے پھر سامری نے اس کو ڈھالا یعنی پگھلایا پگھلا کر اکٹھا کیا لهم عجلا تو نکالا اس نے ان کے لیے عجلن بچڑا جسدن جو صرف گھر تھا لہو خوار اس کے لیے آواز تھی بولنے والی فقالوا هذا الهكم تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے و الہ موسی اور موسی علیہ السلام کا معبود ہے فنسیا موسی تو علیہ السلام بھول گئے جی جی القا لغت میں طے ہو چکا کہ جب اس کے آگے زیور کا تذکرہ ہو تو پھر اس کے معنی ڈھالنا ہے مفردات امام راجب نے بھی اس کی تصریح کی ہمارے یہاں شیخ الہند کا ترجمہ بھی ڈھالنا ہے جی جی فالدا کا سامری ہے اسی طریقے سے سامری نے ڈھالا اس کو ڈالنا بھی بعض لوگوں نے کیا لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں یہاں ڈھالنا مناسب ہے سامری نے ڈھالا یعنی اس کو پگلایا باخرا لہم اجلا تو نکالا ان کے لیے بچڑے کو جسدن جو ایک جسم تھا لہو خوار اس کے لیے آواز تھی فقال و حضم تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے موسا اور موسا علیہ السلام کا خدا ہے فنسی تو موسا السلام بھول گئے افلا اللہ الیہم قولا افلا پروردگار فرماتا ہے اتنی بات کے اوپر بھٹک الہکم الہ موسیٰ یہ تمہارا بھی خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا صرف کس وجہ سے کہ بچڑا ٹین ٹین ٹین ٹینٹے ٹہٹے بہمے بہمے کرتا ہے اور یوں کہنے لگے نسیہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہاں تور پہاڑ پر خدا کو تلاش کر رہے ہیں خدا تو یہ بیٹھا یہ ٹین ٹین کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے اتنا بھی نہیں سوچا افلا یارونا کیا وہ نہیں غور کرتے تھے کیا وہ نہیں دیکھتے تھے کیا وہ نہیں سوچتے تھے اللہ یرجم قولا یا تو لا زائد ہے اور ہے اور یا لا زائد نہیں ہے تو پھر اصل عبارت کیا ہے پھر افلا یرونا ان لا یرجع یوں ہے کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں ان بات پر لا یار الیہم قولا ان اور ہماری قرآن بھی اسی کے مطابق کہ وہ نہیں لوٹا سکتا ہے ان کی طرف بات کو جو خدا ہوگا اس سے لوگ مانگیں کوئی کہے بچے دے دو خدا کہ ٹھیک ہو گیا کوئی کہے میرے کاروبار چلا دو خدا کہ یس یہ کام بھی ہو گیا کوئی دوسری کام دوسرا کام لے کر پہنچے خدا کہ ہاں یہ کام بھی ہو گیا وہ تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے صرف بے بے بے آواز آتی ہے اس میں سے اتنی بات کے اوپر گمراہ ہو گئے اور دکھایا گیا امت کو کہ یوں انسانیت گمراہ ہوتی ہے ہدایت کے بعد یوں گمراہی آتی ہے ولا يَمْلِكُ لَهُمْ گرم وَلَا نفا اور وہ نہیں مالک ہے ان کے لیے نفع کا نہ نقصان کا نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ ان کو نفع دے سکتا ہے بس صرف بے بے کرتا ہے اس بے بے کرنے کے اوپر لوگ یہ سمجھے کہ ہمارا خدا ہے چلو یہ بے بے تو کر رہا تھا یہاں تو کلاکار ایسا کام بھی کر گئے کہ اس کے نیچے ایسی پائپ رکھ دی کہ وہاں سے دودھ دوسری جگہ ڈرم میں پہنچ جائے اور ادھر سے دودھ ڈالنے لگے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اندر سے ہو کے پائپ میں جاتا ہے انہوں نے کہا یہ دیکھو خدا بیٹھا ہے کیوں کہا دیکھو دودھ پی رہا ہے اگر خدا نہ ہوتا تو دودھ کیوں پیتا ہی اور اس کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا ہے وہ پائپ پہلے سے لگا کر رکھی ہوئی ہے یاد ہوگا نا واقعہ چلیے اتنا لینے دیتے صدق اللہ مولانا العظیم